لن عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی وہ جہنمی لوگ ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے